ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قوریب نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی نیز ہمیں ابن نمیر نے بھی یہی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی ابو معاویہ اور ابن نمیر کے والد دونوں نے آمد سے اسی صنعت کے ساتھ حدیث بیان کی ابن نمیر کی حدیث میں ہے کوئی بچہ پیدا ہونے والا بچہ نہیں مگر وہ ملت پر ہوتا ہے اور ابو معاویہ سے ابو بکر نے جو روایت کی اس میں ہے مگر وہ اس ملت یعنی ملت اسلامی پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے کفر یا ایمان کو بیان کر دیتی ہے اور ابو معاویہ سے ابو قریب کی روایت میں ہے کوئی ولادت پانے والا نو مولود نہیں مگر وہ اسی فطرت پر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے ماحول سے اخذ کردہ خیالات کی ترجمانی کرتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6769